رسول آ جائے یتلو صحف متحرہ جو ان کے سامنے پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے فی ہا کتب ان جیسے ہماری اس کتاب قرآن مجید کے اندر مضبوط کتب ہیں یعنی مضبوط صورتیں ہیں وما تفرق الزین اوت الکتاب اللہ جاءتهم البینہ نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس وقت کیا جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی نبی اور قرآن مجید آ گیا ہما مرو حالانکہ انہیں پہلے بھی اپنی کتابوں میں یہی حکم تھا اور یہ نبی بھی یہی حکم دیتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں اور یہی سیدھا دین ہے سیدھا راستہ ہے ان الزین کفرو من اہل الکتاب فی فینار جہنم خالدین فیہا فیحہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یا مشرقین میں سے اور ایمان نہیں لایا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے یہی مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں ان کو ان کے رب کے ہاں اچھا بدلہ دیا جائے گا جنت کی صورت میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے ذالک لمن خشی ربا یہ اس وجہ سے کہ <clears throat> انہوں نے اپنے رب سے خشیت اختیار کی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی الحمد سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین کو خوب ہلایا جائے گا مراد قرب قیامت میں وہ الارض اسقالہا اور زمین اپنے اندر کے بوجھوں کو باہر نکال دے گی مردوں کو خزانوں کو وغیرہ وقال الانسان ما لها انسان دیکھ کے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا یوم اذن تحدث تو حد رہا اس دن زمین اپنی باتیں بھی ظاہر کر دے گی کیونکہ اس کے رب نے ان کو یہی حکم دیا ہے یومزی یسدر الناس سو اشتا جس دن انسان بس بکھرے ہوئے ہو جائیں گے قیامت کے دن لیورو آمال اور یہ انسان دیکھ لیں گے اپنے اعمال کو جو انہوں نے کیے ہمل مسقال عضرتن خیر یرا جس نے اچھے اعمال بجا لائے ذرہ برابر بھی اچھا بھلا عمل ہوا اس کو وہ دیکھ لے گا ہمیامل مسقال عذرت شر یرا اور جس شخص نے برا عمل کیا ذرہ برابر بھی توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سورہ عادیات ہے ولادیات ذبحن قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں ہانپ کر فلموریات قدحن اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہیں اور پتھروں پر ان کے سم ٹکرانے کی وجہ سے آگ نکلتی ہے فلموغیرات صبحن پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبحوں کے وقت حملہ کر دیتے ہیں فاصر نبی نقان پھر اس کے ذریعے سے وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں فوسط نبی جمع اور لشکروں کے اندر گھس جاتے ہیں یہ گھوڑے جہاد کرنے والے ان ال انسان ال ربی ہی بلا شبہ انسان اپنے رب کا نا ہے بنو اللہ ذالک ال اور انسان یہ سب کچھ گھوڑے کی وفاداری وغیرہ یہ دیکھ رہا ہے و ان نح الحب الخیردید اور یہ انسان مال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرتا ہے افلا عالم ازاب و سرماف القبور کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ جو قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال دیا جائے گا وہ حص لمافِ صدور جو کچھ سینوں میں راز چھپے ہیں وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے قیامت کے دن ان رب ہم بہم یوم عز الخبیر بلا شبہ آپ کا رب ان تمام لوگوں کو واضح طور پر ان کے اعمال سے باخبر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ سورہ قاریہ ہے کھٹکھٹانے والی مل قاریہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی آپ کو کیا پتہ کیا چیز ہے کھٹکھٹانے والی مراد قیامت کا دن ہے جس دن کے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے بس وہ شخص جس کا عمل نامہ بھاری ہوا وہ اچھی زندگی میں ہوگا اور جس کا نامہ نیکیاں کم ہوئیں وہ حاویہ میں جائے گا آپ کو کیا معلوم حاویہ کیا چیز ہے نار حامیہ وہ ایک جلا دینے والی آگ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سورہ تقاصر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم و تمہیں کثرت کی محبت نے ہلاکت میں ڈال دیا مال کی کثرت وغیرہ یہاں تک کہ اسی آرزو میں تم نے ملاقات کر لی قبروں کے ساتھ کوئی نہیں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جان لوگے علم یقین سے جان لو گے جب دیکھو گے جہنم کو تو ضرور بضرور عین ال یقین کے ساتھ سمجھ جاؤ گے اور اس دن ضرور بضرور تم سے سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قسم ہے زمانے کی بلا شبہ انسان بحثیت انسان سارے خسارے میں ہیں مگر وہ خسارے سے بچ جائیں گے جنہوں نے ایمان لایا اچھے اعمال بجا لاتے رہے اور حق کی تلقین اپنی توفیق کے مطابق دوسروں کو کرتے رہے اور صبر کرتے رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لِ مذۃۃ المز ہلاک ہو گیا ہر وہ شخص جو دوسروں کو تانے دیتا ہے دوسروں کے عیب نکالتا ہے اور ساتھ یہ کہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ ان مالہ اخلدا کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا کلّا ہرگز نہیں لیم بزن نفل الحتمہ ایسے کافر کو حتمہ میں ڈالا جائے گا آپ کو کیا خبر حتمہ کیا ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی انہا علیہم مقصدہ اور اس آگ کے اندر ڈالنے کے بعد سیڈوں سے بند کر دیا جائے گا اور ان جہنمیوں کو <clears throat> بڑے بڑے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا تقریباً ان تمام صورتوں میں قیامت کا بیان ہوا سب سے پہلی صورت بینہ بینہ کا معنی ہوتا ہے دلیل وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود و نصارہ وغیرہ بھی جب تنگ ہوتے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو آخری حبیب آپ نے بھیجنا ہے اس کے صدقے اور تفیل ہمیں ان ظالموں سے نجات نصیب فرما و من قبل و یسط ہُو نا اللزین کفرو ما کفر و بھی فلاں اللہ کافری پہلا پارا کہ وہ قانو ہوں فتح کے لیے نبی کا واسطہ دے کے دعا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا اللہ پاک اس کو بھیج اس کے صدقے ہمیں نجات نصیب فرما یہ ان کی نبی کے آنے سے پہلے کی دعائیں تھیں جب اللہ نے نبی بھیج دیا تو کچھ راہ راست والے بن گئے فمن ہم مقتصد کہ درمیانہ روی والے انہوں نے ایمان لایا اور اکثر نے زد و انعد سے کام کیا اور ایمان نہیں لائے کافر قرار پائے اس بات کا یہاں ذکر ہوا ہے فرمایا اہل کتاب کافر یا مشرقین کافر کفر سے باز نہیں آئیں گے حتیٰۃم البینہ یہاں تک کہ دلیل آ جائے مراد یہ ہے کہ رسول آ جائے رسول من اللہ یتل صحف متحرہ چونت رسول آ گیا جو پاکیزہ کتاب کی تلاوت کر رہا ہے فی ہاں کتب القیمہ قیمہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر کئی کتابیں ہیں مراد صورتیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن مجید کی ہر صورت اپنا ایک مضمون رکھتی ہے اپنا ایک اس کا مفہوم ہے وہ ایک مستقل کتاب ہوتی ہے ہر صورت ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار چھ سو سیاٹھ چھیاسٹھ رقو ہیں فی کتب ان قیمہ فی کتب ان آیات چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات پر مشتمل اس میں کئی کتب قیمہ مراد صورتیں ہیں اور یہ لوگ جب نبی آ گئے آخر الزماں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار کرنے لگے ضد و انعد کی وجہ سے اپنی کتابوں میں علامات موجود تھیں وہی اس کے اندر جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ ایمان لے آئے جو ضد و اناد والے تھے کہ ایمان لائیں گے تو چودراہٹ خراب ہوگی جیسے وفد نجران کا واقعہ ہے یا دیگر فرمایا ان کو اپنی کتابوں میں بھی یہی حکم تھا جو ہم حکم دے رہے ہیں کوئی نیا حکم نہیں نماز پڑھو زکوٰۃ دو یہی سیدھا راستہ ہے جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے آخری نبی پر ایمان نہیں لایا بس کافر قرار پائے اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اچھے اعمال بجا لاتے رہے یہ مخلوق میں بہترین لوگ ہیں اللہ ان کو اچھے انعامات عطا کرے گا دنیا آخرت کے لحاظ سے کامیابی ہے دوسری صورت زلزال ہے زلزلہ یو زلزلو زلزال کے معنی ہوتے ہیں ہلانا قرب قیامت میں زمین زیادہ ہلے گی ہموار ہو جائے گی پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے یہ زلزلہ یا النّا ستکو ان زلزلہ تساعت شیو عظیم اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ انتہائی سخت ہوگا جو اسی صورت حج میں ہے کہ شہری لوگ جنگلوں کی طرف بھاگیں گے جنگلی جانور شہروں کی طرف بھاگیں گے کیا ہو رہا ہے اس آواز میں ایسا ہولناک قسم کا خطرناک پیغام ہوگا جب یہ زلزلہ ہونے لگ جائے گا اخرجت الارض و زمین اپنے سارے بوجھ جو اندر چھپے ہوئے ہیں باہر نکال دے گی اس میں مردے بھی داخل ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ قیمتی پتھر ہیں وہ سارا کچھ زمین باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا مالہ اس زمین کو کیا ہو گیا یہ سارے خزانے سامنے اس نے رکھ دیے میں تو تھوڑے تھوڑے پیسے کی وجہ سے بڑا کچھ لوٹ گسوٹ یا دھوکھا یا فلان کر رہا تھا آج تو سارے سامنے ڈھیر لگ گئے ہیں اس کو کیا ہو گیا زمین باتیں کرے گی اللہ کے حکم سے کہ بس یہی کچھ ہے جو میرے اندر تھا اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ باہر نکال دو جس تھوڑے تھوڑے مال کی وجہ سے انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتا تھا تھوڑے تھوڑے مال کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جرم کر دیتا تھا آج وہ مالوں کے ڈھیر اس کے سامنے آ جائیں گے اور یہ کوئی دور کا دور بات نہیں ہے اور اس دن انسان بکھرے ہوئے ہوں گے حیران پریشان اور میدان حشر میں اپنا عمال دیکھ لیں گے تھوڑا سا عمل بھی ہے تو وہ بھی اچھا عمل اس کو اس کا فائدہ ہوگا وہ میں یا مسقال حضرت شرر یرا اور اگر برا عمل ہے اور بغیر توبہ کے چلا گیا اگر توبہ کر لی تو وہ تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لیکن ہر گناہ کی توبہ اس کے لحاظ سے ہے اب کسی کا مال کھایا ہوا ہے تو سارا دن نفل پڑتا رہے تو توبہ نہیں ہوگی ہر گناہ کی توبہ اپنے اس لحاظ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی کرائے اور اس کو اس کا حق دے نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو نمازوں کی قضا کرے کوئی حج فرض تھا اس میں تاخیر کی ہوئی ہے تو حج فرض ہر گناہ کی توبہ اپنے اپنے لحاظ سے ہے کہ ادھر ادھر سب کا مال کھا کھو کے تو اور اس کے بعد ذکر اذکار اور تسبیحات میں اور نفلوں میں اور عمروں میں لگا رہے تو اس سے وہ جو حرام کھایا ہوا ہے دوسروں کا مال زیادتی کی ہوئی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سے اگر وہ زندہ ہیں لوگ تو ان سے خود معاملہ صاف ستھرا کرے دنیا سے چلے گئے ان کے وارثوں کے ساتھ کریں جی جی تشریف رکھیں نا حضرت ہم نماز کا موقع دیتے ہیں حضرت نماز کا موقع دیتے ہیں آپ آج تشریف لائیں یہ تو ہمارا دو ہزار آٹھ سے یہ سلسلہ شروع ہو اور میں آپ کو بھی پہچانتا ہوں آپ کو بھی پہچانتا ہوں جی جی ٹھیک ہے جی صحیح ٹھیک ہے صحیح جی سورہ سورہ آدیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کی سمجھ صحیح ہے سورہ آدیات یہاں گھوڑوں کی قسم اٹھائی گئی ہے اور گھوڑوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے تو جانور ہیں آگے اس کی پھر وجہ بتائی ہے کہ کیا صورت حال ہے ولادیات ذبحن فلموریات قدن فلمغیرات صبح قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گھوڑے دوڑتے ہیں ہانپ کر یعنی تھک جاتے ہیں تھکاوٹ ظاہر بھی نہیں کرتے فلموریات قدن اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ جس وقت ان کے سم پتھر پر لگتے ہیں تو آگ نکلتی ہے پھر ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں گرد اٹھاتے ہیں دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں اس بات کے بعد قرآن مجید نے کہا ان نل انسان ال ربی ہی لکنود کہ انسان نا شکر ہے ادھر گھوڑوں کی بات ہے ادھر یہ ہوئی ہے کہ انسان نا شکرہ ہے مقصد یہ ہے کہ گھوڑا اتنا وفادار ہے کہ تھوڑا بہت آپ اس کو چارہ ڈالتے ہیں اور ایک مشکل سے مشکل جگہ میں آپ گھوڑے کو ڈالنا چاہیں تو گھوڑا اپنے آپ کو اپنے مالک کی وفاداری کرتے ہوئے اس مشکل میں ڈال دیتا ہے اپنے آپ کو انسان جس کے لیے ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو یہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو کیوں نہیں بناتا اس سے کیا مشکل ہے ایک گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے تو یہ اپنے خالق کا کیوں وفادار نہیں ہے فرمایا انسان نا ہے اور یہ سب کچھ سمجھتا بھی ہے کہ دیکھو جانور کتنے وفا ہیں مال سے انتہائی زیادہ محبت کرتا ہے انسان نہ ہونے کی یا دین سے دوری کی مین وجہ یہ ہے کہ حب الدنیا راسک الخطیتین کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے مال آنا چاہیے جائز و ناجائز آنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اور طرح کے اللہ تلّوں میں لگ جاتا ہے فل جملہ مال کے ساتھ محبت ہو کہ جائز طریقے سے کمایا جائے یہ منع نہیں ہے یا اس کو جائز راستوں میں خرچ کیا جائے منع نہیں ہے لیکن ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا اور پھر اس طرح کے جو بھی شریعت کا حکم سامنے ہے بس وہ فراموش ہے مال جمع کرنے کے لگا ہوا ہے علامہ رومی کہتے ہیں نا کہ کہ کشتی کے اندر اگر پانی چلا جائے تو ہلاک ہو جائے گی اور آپ زیر کشتی آپ زیر کشتی پشتے کشتی است کہ وہ اگر نیچے نیچے ہے تو کشتی کو مضبوط کرتا ہے پانی آپ در کشتی ہلاکے کشتی است پانی اندر چلا جائے تو وہ اب فرق کیسے کرے گا کہ مال کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے اس کو سنبھالنا بھی چاہیے اور اس بندے کی محبت مال کے ساتھ حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ گئی ہے فرق علماء نے لکھا ہے کہ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں مال رکاوٹ نہیں ہے کاروبار رکاوٹ نہیں ہے تو یہ محبوب ہے اور اگر نماز روزہ سب کچھ مال کی محبت کی وجہ سے رخصت ہو گیا تو یہ مال مضموم ہے تو یہاں بھی حد سے زیادہ محبت کو منع کیا گیا فل جملہ محبت کہ جو جائز حدود کے اندر ہے کمانے کے لحاظ سے خرچ کرنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے افلا عالم ادابوں سے رما فل قبور کیا انسان سمجھتا نہیں ہے جو دلوں کے قبروں کے اندر ہوگا سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا راز بھی سارے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سب کا معلوم ہے اس کے بعد سورہ قاریہ ہے قاریہ بھی جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہے قیامت کا کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے کھٹکھٹانے والی چیز کہ انسان اس دن پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے سمجھ نہیں آ رہی کیا گھر جانا ہے کہاں جانا ہے جب قیامت کا منظر شروع ہوگا اور پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں اڑ جائیں گے جس کا مالنامہ بھاری ہوگا نیکیوں والا وہ کامیاب ہے اور جس کے عمال نامے نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے ناکام ہوا آگے صورت ہے تقاصر تقاصر ہے بتکلف ہر وقت ہر چیز کی کثرت کا متلاشی ہے پیسہ بھی زیادہ ہو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن آدم کو دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو تیسری کی فکر میں لگا رہے گا حالانکہ اس کو پتہ ہی ہے میں نے کھانا پہننا کتنا ہے اور فرمایا کہ اس کو کوئی چیز نہیں رجا سکتی مگر یہ کہ جب قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی ہی اس کو حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ قبر کی مٹی ہی اس کو رجائے گی یہ بے جا محبت ہے بس انسان کی عزت کے ساتھ ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس میں اپنے آرام کا بھی خیال کرے اپنے بال بچوں کا بھی خیال کرے اور کاروبار کا بھی ان چیزوں کا بھی خیال ہو ایک ہی چیز کے اندر پوری طرح کل الوجو مصروف ہو جانا کہ اب آرام کر رہا ہے تو صبح و شام آرام ہی آرام ہے اور یا ادھر ادھر کوئی ذکر اذکار میں لگا ہے تو سب کو بھول چکا ہے اب صرف یہ یا دنیا کمانے میں لگا ہے تو آرام بھی بھول گیا اولاد بھی نہیں ہر چیز کا ایک حد ہے اور اس کے مطابق رہے گا تو شریعت تو اسی چیز کا نام ہے کہ تمام زاویوں کو صحیح معنی میں جب وہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ سر انجام دے گا تو بازار جانا بھی عبادت بن جائے گا اور اگر نماز بھی ریاکاری کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ نماز بھی اس کی گویا کہ ثواب کے بجائے عذاب کی شکل دے گی مال کی محبت یا کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے اگر اپنے اصلاح نہیں کی فکر درست نہیں کی تو پھر قبروں تک پہنچ جاؤ گے پھر اس کے بعد کیسے درست ہو سکتا ہے یہ نظام یقیناً دیکھ لو گے جو ہم بتا رہے ہیں قیامت کا منظر اور پھر ہر نعمت کے بارے میں صرف مال کے بارے میں نہیں لباس کے بارے میں سواری کے بارے میں مکان کے بارے میں کاروبار ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا عمر کے بارے میں زندگی کے بارے میں کمائی کے بارے میں جوانی کے بارے میں اوقات کے بارے میں سب نعمتیں ہیں والا عصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں ہے الزین امن و امل الصالحات جس کے اندر چار کام ہو جائیں ایمان عمل صالح اور دوسروں کو اپنی توفیق کے مطابق اچھی بات کہنا اور اگر کوئی آگے سے ناموافق بات آ جائے تو اس پر صبر کرنا یہ چار چیزیں جس شخص کے اندر ہوں وہ کامیاب انسان ہے ورنہ سب انسان خسا ایمان عمل صالح جتنا اچھی بات آپ کو معلوم ہے دوسرے کو اچھی بات بتانی اور کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو اس پر صبر کرنا ویلکل مزہ مزہ اس میں بھی جہنم کی بات ہے دوسروں کو تانا دیتے ہیں دوسروں پر عیب جوئی کرتے ہیں نہ مال جمع کرتے ہیں یعنی کافر مراد ہیں ان کو حتمہ میں ڈالا جائے گا اور ہوتما وہ آگ ہے کہ جس کے ارد گرد کو بند کر دیا جائے گا اور کافروں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اللہ سمجھ نصیب فرمائے